الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين أما بعد أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والربانيون والأحبار بما استحفظوا كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلام دین فطرت ہے ہر دور اور ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی وافی اور شافی ہے انسان کو پیدا ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک ہر قدم ہر موڑ کی رہبری اور رہنمائی عطا کرتا ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ رب العزت کا پیغام ہے انسانیت کے لیے یہ ضابط حیات ہے انسانیت کے لیے منشور حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کے اندر خیر اور شر کے دونوں جذبے رکھ دیے و وما الحمہ خجو رہا و تقواہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کا جذبہ بھی رکھ دیا شر کا جذبہ بھی رکھ دیا جو سراپا خیر ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں جو سراپا شر ہے اسے شیطان کہتے ہیں جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں ہر انسان کے اندر یہی ہے مومن شر کے جذبے کو دباتا ہے اور خیر کے جذبے کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے نفس چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں مجھ پر کوئی قید نہ ہو کوئی پابندی نہ ہو جو میرے جی میں آئے وہ میں پورا کروں مگر اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اب یہ حق اور باطل کی جنگ ہر انسان کے من میں چل رہی ہوتی ہے ہر وقت شر کا نمائندہ شیطان ہے وہ ہر وقت انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے ہر کام میں برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے خیر کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بنایا جسے ضمیر کہتے ہیں یہ فطرت سلیمہ ہے جب بھی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے اس کا ضمیر اسے نادم اور شرمندہ کرتا ہے چیختا اور چلاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو چنانچہ گنا کرنے کے باوجود انسان کو اپنے اندر سے آواز آتی ہے کہ میں نے برا کام کیا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنے بارے میں پوچھنا ہو تو اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے دل سے پوچھے دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے دل بتا دیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو تمہاری اوقات کیا ہے تمہارے دو چہرے ہیں تم جلوت میں کچھ اور ہو اور خلوت میں کچھ اور ہو تمہارا ظاہر اور ہے تمہارا باطن اور ہے تم محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کے دوست بنتے ہو اور تنہائیوں میں بیٹھ کے دشمنوں والے کام کرتے ہو تم لوگوں کے مجموعے میں بڑے فرما بردار بنتے ہو اور جب موقع ملتا ہے تو نافرمانی کی انتہا کر دیتے تو یہ انسان کا ضمیر اس کو اس طرف متوجہ کرتا ہے بتاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ حق و باطل کی جنگ ساری زندگی انسان کے من میں چلتی رہتی ہے ایک حق اور باطل کی جنگ باہر بھی ہے حق کو اسلام کہتے ہیں اور باطل کو کفر کہتے ہیں ہمیشہ کفر کی یہ کوشش رہی کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے اس کی پیروی کرنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں اور مومن مسلمان ان کی ہمیشہ یہ تمنا رہتی ہے کہ ہماری زندگی دین کے لیے وقف ہو جائے اور ہم دین کی حفاظت کرنے والے اس کو پھیلانے والے بن جائیں تو ایک جنگ اندر ہے اور ایک جنگ باہر ہے یہ دو زندگی کے مختلف نظام ہیں اسلام کا نظام حیا اور پاک دامنی کا نظام ہے اور کفر کا نظام وہ بے حیائی کا نظام ہے ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جن لوگوں نے باہر کی دنیا کا سفر کیا اور انہوں نے کفر کی زندگیوں کو قریب سے دیکھا وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت ساری اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں دنیا کے فائدے کی خاطر مثال کے طور پہ سچ بولنا یہ دین اسلام کی تعلیم ہے آج کافر اپنا بزنس چلانے کے لیے سچ بولے گا ملاوٹ نہ کرنا یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کافر اپنے بزنس کو اچھا کرنے کے لیے آج ملاوٹ نہیں کرے گا وقت کی پابندی کرنا یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کافر دنیا کے نظام کو اچھا چلانے کے لیے وقت کی پابندی کرے گا پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں آج کفر کے ماحول میں جائیں تو وہ لوگ اپنے پڑوسی کا خیال اس لیے رکھیں گے تاکہ ان کو بھی پریشانی نہ ہو پڑوسی کو بھی پریشانی نہ ہو کسی دفتر میں چلے جائیں کوئی کام ہو آپ کو ہر بندہ یہ پوچھتا نظر آئے گا کین آئی ہیلپ یو کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ ہم اپنے نظام زندگی میں ایسے بنے جس کا بھی کام ہو ہم اس کام کو کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں تو اگر آپ غور سے دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں اور کافروں نے ان کو دنیا کے فائدے کی خاطر اپنایا ہوا ہے یہاں تک کہ جو انگریزی تعلیم یافتہ لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہاں جا کر ان کا دماغ گھوم جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہاں ہر چیز ہمیں دین اسلام کے مطابق نظر آتی ہے سوائے چند برائیوں کے مصر کے ایک عالم وہاں گئے تو انہوں نے آ کر اس پر کمنٹس یہ کیے کہ میں وہاں پہنچا تو مجھے اسلام نظر آیا مگر مسلمان نظر نہ آئے اور جب واپس اپنے ملک آیا تو مجھے مسلمان نظر آئے مگر اسلام نظر نہ آیا کیوں ان کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ انہوں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ وہاں کی تجارت وہاں کا دفتر وہاں کا نظام زندگی اس میں انہوں نے دنیا کی فائدے کی خاطر اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے اب مثلا شکریہ ادا کرنا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کافروں نے اس کو اپنا لیا ایک مرتبہ عاجز پیرس سے نیو یارک کا سفر کر رہا تھا جہاز میں قریب کے سیٹ کے اوپر ایک امریکن خاتون آ کر بیٹھ گئی اس کے پاس اس کی کوئی بیٹی تھی جس کی عمر دو تین سال ہوگی اپنے دستور کے مطابق آتے ہی اس نے جیسے ہیلو ہائے کرتے ہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں اپنے بارے میں کہنے لگی کہ ہاں میں نیو یارک جا رہی ہوں اس عالم کے پاس کتاب تھی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگانے والے جو عملہ ہے انہوں نے کھانا لگایا اس آجد نے معذرت کر لی اس لیے کہ جہاز میں جب کھانا بیرون ملک کا پکا ہوتا ہے تو مشتبہ ہوتا ہے کیا معلوم کیا ہے اور کیا نہیں تو اس عاجز کی عادت ہے کہ کھانا نہیں کھاتا اس نے کھانا شروع کر دیا اب قریب کی کرسی پر بیٹھی وہ اپنی بچی کو کھلا رہی ہے تو کم از کم اس کی بات چیت بیٹی کے ساتھ وہ میرے کان میں پڑ رہی ہے اس نے ایک لکما اپنی بچی کے منہ میں دیا اور پھر بچی کو کہا سے تھینک یو کہو شکریہ اب چھوٹی سی بچی اپنی امی کا شکریہ ادا کرتی ہے پھر اس نے دوسرا لکما ڈالا پھر کہا کہ کہو تھینک یو اس نے پھر کہا اس آجد نے اندازہ لگایا کہ کھانے کے دوران اس نے اپنی بیٹی سے پینتیس مرتبہ شکریہ کا الفاظ لفظ کہلوایا اب تعلیم ہماری تھی کہ ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ اپنایا اس کو کس نے کافروں نے دنیا کے فائدے کی خاطر ایک چھوٹی سی مثال دی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے تو آج اگر کفر کے نظام کو دیکھیں تو چند موٹی موٹی باتوں کے سوا بہت ساری اسلامی تعلیمات وہاں پر نظر آتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ان اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ان کو کم از کم دنیا کے اندر قوت مل گئی ہے وہ چند نمایاں باتیں جو دین اسلام کے خلاف ہیں ان میں سے ایک شراب کا پینا جوا کھیلنا سود کا نظام سور کا گوشت کھانا اور اسی طرح سے چند موٹے موٹے گنا لیکن اگر غور کیا جائے تو جو ان کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ ایسی چند بڑی برائیوں کو برا سمجھتے ہوئے خود ہی نہیں کرتے مثال کے طور پہ وہاں کے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی انجینئر کئی آپ کو ملیں گے وہ شراب نہیں پیئیں گے حالانکہ کافر ہیں شراب نہیں پیئیں گے حالانکہ کافر ہے کیوں وہ شراب کی برائیوں کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہم نہیں پیتے وہ جوا نہیں کھیلیں گے حالانکہ کافر ہیں اس کی برائی کو سمجھتے ہیں تو شراب چھوڑنا بھی گویا آسان جوا چھوڑنا بھی آسان کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو کافر ہیں مگر سور کا گوشت نہیں کھائیں گے سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان کو بیماریاں ملتی ہیں تو سور کا گوشت چھوڑنا بھی آسان حتیٰ کہ انہوں نے دنیا کی فائدے کی خاطر اپنے بینکوں میں بلا سود بینکاری کا نظام رائج کر دیا ہمارے پاس خطا ہے نیو یارک میں کہ جی ہمارے بینک کے اندر بلا سود بینکاری ہے آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ اس چیز کو بھی دنیا کی فائدے کی خاطر اپنا سکتے ہیں صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کو کافر کبھی نہیں چھوڑ سکتا یہ اس آجز کی پچھلے بیس سالہ زندگی کا لب لباب اور نچوڑ ہے وہ ہر کام چھوڑ سکتا ہے سوائے دو کاموں کے ایک موسیقی نہیں چھوڑ سکتا وہاں کا شریف ہے یا وہاں کا بدماش ہے اس ماحول کے مطابق موسیقی ہر بندہ سنے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی سننے سے انسان کے دل میں زنا کی خواہش اس طرح پیدا ہوتی ہے جس طرح کے بارش کے برسنے سے زمین کے اندر کھیتی پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ وہاں پر جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں ان کو بتانا سمجھانا ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے ہمارے لیے سب سے مشکل کام ان کا دل میں موسیقی کی نفرت پیدا کرنا جیسے یہاں کا ہر نوجوان کہے گا جی کہ جی نظر کو بچانا بڑا مشکل کام ہے اس ماحول میں موسیقی سے بچنا یہ انتہائی مشکل کام ہے ان لوگوں کے لیے ایسے لگتا ہے ان کے ریشے کے اندر میوزک جو ہے وہ رچ بس گئی ہے ذرا سی آواز آئے بس ان کا جسم تھرکنا شروع کر دیتا ہے موسیقی نہیں چھوڑ سکتے اور دوسرا گنا کہ کافر ہر چیز چھوڑ دے گا لیکن وہ بے حیائی اور زنا کو نہیں چھوڑ سکتا یہ دو گنا ایسے ہیں کہ جن کو وہاں کا شریف بدماش جو بھی ہے تعلیم یافتہ ہے یا نہیں وہ ان گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے اب چونکہ ان کو زنا کی ضرورت ہے انہوں نے عورت کو بے پردہ کر کے گھر سے باہر نکال دیا آزادی کے نام پر انہوں نے عورت کو دھوکہ دیا سمجھایا کہ ہم تمہیں آزادی دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ جب گھر سے نکلے گی نوکریاں ڈھونڈے گی مردوں میں مل کے کام کرے گی تو برائی کے چانسیز آرام سے ملتے چلے جائیں گے چنانچہ کپر کے نظام میں یہ دو ایسے کام ہیں کہ جن کو وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے اب جب وہ بے حیائی کو نہیں چھوڑ سکتے تو بے حیائی کی تعلیم وہ دوسری جماعت سے لینی شروع کر دیتے ہیں دوسری جماعت کا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے اس بچے کو دوسری جماعت سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق کیا ہوتا ہے حتیہ کے بعض جگہوں پر ان کو باقاعدہ فلم دکھا کر سمجھایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق یہ ہوتا ہے دوسری کلاس کا بچہ ہمیں پتا کیسے چلا کہ مسلمان مرد عورتوں نے فون کیے اور روتے تھے کہ جی دوسری کلاس کا بچہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا اپنی امی سے کہ امی آپ ابو کے ساتھ یہ سارا معاملہ ایسے ہوتا ہے دوسری کلاس کا بچہ جب پانچویں کلاس تک پہنچتا ہے تو پانچویں کلاس میں ان کے سامنے مرد اور عورت کو بالکل لباس پیش کیا جاتا ہے تاکہ شرم ان کے دل و دماغ سے نکل جائے مثال کے طور پر یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ایک خاتون کو بلایا گیا اور اس کو بے لباس کسی جگہ کے اوپر لٹایا گیا اور کلاس کے بچوں کو کہا کہ تم اس کی تصویر بناؤ تصویر تو پھولوں کی بھی بن سکتی تھی عمارت کی بھی بن سکتی تھی مگر نہیں جان بوجھ کے یہ کام اس لیے کیا کہ جب وہ گھنٹوں کسی کو بے لباس دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے بکری اور گائے بھینس کو کوئی بے لباس دیکھتا ہے تو اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے شرم و حیا کھرچ کے نکال دیا جاتا ہے چنانچہ وہاں کی کلاسوں میں ایک لڑکا بیٹھتا ہے اس کے دائیں بائیں لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں ایک لڑکی بیٹھتی ہے دائیں بائیں لڑکوں کو بٹھاتے ہیں اور استاد نظر رکھتا ہے کون سا لڑکا لڑکیوں کے ساتھ فری گفتگو کرتا ہے کون سی لڑکی لڑکوں کے ساتھ فری گفتگو کرتی ہے اور جو تھوڑا جھجک جائے اس کا نام نوٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے دماغی اعتبار سے لہذا اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے وہاں کے ماحول میں ایک فکر ہے شائنس از اے سکنس وہ کہتے ہیں کہ شرم ایک بیماری ہے تو شرم و حیا کو بیماری کہتے ہیں ہمارے ہاں الحیا شعبت من المان حیا ایمان کا شعبہ ہے نبی اسلام نے فرمایا الحیا خیر ان کل حیا میں سراسر خیر ہے اور کفر کا نظام کہتا ہے کہ حیا اور شرم یہ بیماری ہے لہذا اب یہ دو دنیا کے اندر نظام ہیں ایک نظام وہ جو شرم و حیا کو بیماری سمجھتا ہے اور ایک اسلام کا نظام جو شرم و حیا کو صفت سمجھتا ہے ان دونوں کا آپس کے اندر ٹکراؤ بنتا ہے اس کو دنیا تہذیبوں کا ٹکراؤ کہتی ہے کفر نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے مومن بغیرت نہیں ہو سکتا جو مرضی ہو جائے کوئی باپ اپنی بیٹی کو آنکھوں کے سامنے بغیرتی نہیں کرنے دے سکتا کوئی خاوند اپنی بیوی کو آنکھوں کے سامنے بغیرتی نہیں کرنے دے سکتا جب کفر نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ مومن جو مرضی ہو جائے بغیرت نہیں ہو سکتا تو اب انہوں نے یہ بات نتیجہ نکالا کہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا لہذا انہوں نے کہا کہ یہ تہذیبیں ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی ٹکرا رہے ہیں جب ندام زندگی ٹکرا رہے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے اب ان کو ختم کر دینا چاہیے نہ رہے بانس نہ بجے بنسری نہ مسلمان رہے نہ غیرت اور حیا کا نام رہے ساری دنیا ایک جیسے کام کرنے والی بن جائے اس نظام کے تحت آج دنیا میں کفر اکٹھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر حیا کا نام لینے والے لوگوں کو مٹا دیا جائے ان کو اسلام سے نفرت نہیں ہے غرض نہیں ہے آپ مسلمان بن کے رہیں مگر آپ کے اندر غیرت نہیں ہونی چاہیے لہذا جو مسلمان ہو مگر انہی جیسے کام کرے وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ خوش ہو کے رہتے ہیں ان کی ٹکراؤ اس بندے کے ساتھ ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے شرم و حیا کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور معاشرے کے اندر وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھائی کی زندگی گزاریں اور برائی سے بچ کر زندگی گزاریں لہذا دنیا کے اندر دو نظام ہیں تو لبا ذرا متوجہ ہو اس کا ایک نتیجہ آخر پر آپ کو پیش کروں گا پوری دنیا کے اندر اس وقت دو نظام ہیں ایک کفر کا نظام ایک اسلام کا نظام اسلام حیا کا المبردار ہے اور کفر بے حیائی کا لمبردار ہے اسلام غیرت اور پاک دامنی کا علمبردار ہے اور کفر وہ بغیرتی کا علم بردار ہے چنانچہ اسلام کہتا ہے نکاح کر کے شادی کے بعد اچھی ازدواجی زندگی گزارو اور کفر کے نظام میں آج شادی کرنا ختم ہو چکا ہے چنانچہ ان کے ملکوں میں پوری زندگی کسی بچے کو اپنے باپ کا نام لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کوئی فارم ایسا نہیں کوئی جگہ ایسی نہیں کوئی وقت ایسا نہیں کہ بچے کو اپنے باپ کا نام لکھنا پڑے یہ کس لیے کہ مادر پدر آزاد زندگی گزر سکے چنانچہ شادی کا رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا کچھ عرصہ اس کے ساتھ کچھ عرصہ اس کے ساتھ تو گویا یوں پتہ چلا کہ اس وقت دنیا میں دو نظام ہیں اسلام حیا اور حیا کا علم بردار ہے اور کفر بے حیائی کا علم بردار ہے اس پوائنٹ کے اوپر الکفر ملتم واحدہ سارے کافر ایک ہیں کیا وہ دنیا کے کسی کونے کے رہنے والے اب جب یہ بات ہو گئی تو کفر نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اسلام کو ختم کر دو بالخصوص ان کو جو دین کا نام لیتے ہیں شرم و حیا کا نام لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آنکھوں کو نیچے کرنا چاہیے پاک نہیں ہونی چاہیے یہ چیز ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی لہذا اب یہ ایک ٹکراؤ ہے جو پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دلیل ایک یہ بھی دیکھیے کہ جب کوئی کافر ملک کسی مسلمان ملک پر غالب آتا ہے تو پھر سب سے پہلے جو آرڈر ایشو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کنجر خانے پورے ملک میں کھول دیے جائیں نائٹ کلب کس کو کہتے ہیں کنجر خانے کو پورے ملک میں نائٹ کلب کھولنے کا آرڈر سب سے پہلے ایشو کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہیں بے حلائی کے علمبردار اب اس وقت ایک عجیب حالات میں دنیا چل رہی ہے مسلمانوں کے اوپر مشکل حالات آ رہے ہیں کیوں کہ یہ حق کے علمبردار ہیں حیا کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں اور پاک دامنی کو پسند کرنے والے ہیں یہ نظام اصل میں انبیاء کرام کا نظام تھا دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کے سب شرم و حیا کی زندگی گزارنے والے ان کو اپنے اپنے وقت میں قربانیاں دینی پڑی اور آج اس وقت میں اہل حق کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں یہ عشق و وفا کی داستانیں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو بہت کثرت کے ساتھ نظر آئیں گی ہمیشہ حلوے ہی نہیں کھانے ہوتے دین کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اصول یہ ہے ادنا آلہ پہ قربان توجہ فرمائیے گا اصول کیا ہے ادنا اعلی پہ قربان مثال کے طور پر زمین کے اندر نمکیات ہوتے ہیں یہ غذا بنتے ہیں نباتات کی جو نباتات اگتی ہے زمین میں سے اس کی غذا کیا ہوتی ہے نمکیات ہوتے ہیں تو نمکیات نباتات پہ قربان ہو رہے ہیں نباتات ردا بنتی ہے حیوانات کا انسان کا تو نباتات حیوانات پہ قربان بکری نے کھایا گائے نے کھایا اور پھر حیوانات بکری اور گائے یہ انسان پر قربان اس نے ان کا گوشت کھایا تو نمکیات نباتات کے لیے قربان نباتات حیوانات کے لیے قربان حیوانات انسان کے لیے قربان اور انسان اپنے رب رحمان کے لیے قربان لہذا ہماری زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے اور وہ یہ کہ ہم نے اس دنیا میں رب کریم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اسی پر جینا ہے اور اسی کے اوپر مرنا ہے آسانی ملے الحمدللہ مشکل پیش آئے فصبر جمیلا شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اس لیے یہ ایک بنیادی بات تو لبا اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم الحمد للہ کلمہ پڑھ چکے اور اب ہم حیا کے علمبردار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں حیا زیادہ پھیلے نیکی زیادہ پھیلے پاک دامنی پھیلے دنیا کے اندر عفت و پاکدامنی کی زندگی گزارنے والے لوگ زیادہ ہو جبکہ کفر کا نظام اس کے بالکل خلاف زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کو بغیرت بنا دیا جائے بے حیا بنا دیا جائے ان کے اندر سے ایک دوسرے کی تمیز ختم ہو جائے ایسی زندگی ان کی ہو جائے اور اس مسلمان کبھی ایسی زندگی کو قبول کر نہیں سکتا لہذا قربانیاں دینے کے لیے ہمارے اکادر نے بھی خوب محنتیں کی اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں قربانیاں دینی ہیں ایک قربانی تو آپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا یہ جو دینی مدارس کے طلباء ہے نا یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں یہ چنیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں سما اور رسن الکتاب اللہ دین میں نے پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے تھے تو یہ چنیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا اب علماء اور مشائف کی ایک ذمہ داری ہے قرآن مجید کی آیت ہے ربانی احبار بے من کتاب اللہ ربانی یون رب والے اللہ والے آج کے دور میں جن کو مشائف کہتے ہیں وہ باخدا بندے احبار خبر کی جمع علماء چنانچہ علماء اور مشائف ان کا منصب زندگی کیا ہے بے من کتاب اللہ انہوں نے قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کی حفاظت کرنی ہے جیسے پلوں کی حفاظت کرتے ہیں پولیس والے جھگیاں ڈال لیتے ہیں ایسے ہی ایمان والوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر ڈیرے ڈالنے ہیں جگیاں ڈالنی ہیں اور قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے یہ ہمارا منصب زندگی ہے آج دنیا کہتی ہے کہ جی علماء کو سائنس نہیں پڑھاتے وہ اس لیے کہ علماء کا اپنا ایک کام ہے دین کی حفاظت کرنا یہ مستقل ایک کام ہے بھائی بجائے اس کے کہ علماء کو سائنس پڑھائیے یہ بہتر نہیں کہ سائنس والوں کو دین پڑھا دیجیے کام تو پورا ہو جائے گا نا مگر لاکھوں سائنس پڑھنے والوں کو دین پڑھانے کی بات کوئی نہیں کرے گا اور اگر چند ہزار دین پڑھنے والے ہیں تو ہر ایک کو تکلیف ہوگی کہ ان کو سائنس کیوں نہیں پڑھاتے یاد رکھنا اگر سائنس کی تعلیم علماء کو دینی شروع کر دی گئی تو سائنس اپنے ساتھ الحاد لے کر آئے گی یہ علماء اور طلباء یہ اپنے ایمان کی خیر منانے لگ جائیں گے اس لیے جو عالم دور حدیث کرنے کے بعد سکول چلا جاتا ہے ذرا اس کے حالات زندگی کو دیکھا کرے اللہ ماشاء اللہ کوئی بچتا ہے ورنہ اکثر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں ہم نے اپنے بعض تعلق رکھنے والے درجنوں لوگوں کو دیکھا ویسی زندگی ہو گئی اب بتائیے کہ سکول کے ماحول میں جا کر اگر ایک بندہ مضبوط نہیں رہ سکتا تو اگر اس کو سائنس پڑھا کر کسی اور ماحول میں بھیج دیں گے تو پھر دین پہ محفوظ رہنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا اس لیے علماء کا اپنا ایک کام ہے دین کی حفاظت کرنا ان کو چاہیے کہ یہ دین پڑھیں اور دین کے مطابق زندگی گزاریں ان کے رزق کا بندوبست کرنے والا پروردگار ہے یہ وہیں سے کھائیں گے جہاں سے انبیاء کرام کھایا کرتے تھے ہاں تکوا ہو دل میں یاد رکھیے جس انسان کے پاس علم ہو اور اس کی زندگی میں تکوا ہو اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے کو دنیا کے اندر دلیل و رسوا نہیں کیا کرتے آپ ایک بات کا جواب دیجیے کبھی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا عالم با عمل ہو یا حافظ با عمل ہو اور وہ بھوک اور پیاس سے ایریا رگڑتا مر جائے اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے ایک مثال آپ ایسی نہیں دے سکتے اس کے بالمقابل ہم درجنوں مثالیں دے سکتے ہیں ایم ایس سی کی ہوئی تھی ایم اے کیا ہوا تھا کمپیوٹر پڑا ہوا تھا بلکہ ایک مثال میں جانتا ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا ساری عمر نوکری کی مگر بڑھاپے میں ایسا وقت آیا کہ اکیلا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا حتیٰ کہ وقت آیا بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا کوئی اسے روٹی دینے والا نہیں پاس تلاش کر رہے تھے اور کھجورے کھا رہے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا زیادہ کھا لی اور وہی بیماری بالآخر دنیا سے رخصت ہونے کا سبب بن گئی تو زیادہ کھا کے جانے کی مثالیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں کم کھانے کے کم کھا کے جانے کی مثالیں نہیں ہیں تو یہ ایسا راستہ ہے کہ جہاں اللہ ہر العزت کی طرف سے ایسا رزق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی دنیا دار کے سامنے رسوا نہیں ہوتا ہاں دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو اور انسان اس بات کے اوپر جم جائے اللہ تعالی و یار دو کو ہو منہائی تو لا یا ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا برکت والا رزق ہوتا ہے حلال رزق ہوتا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں بقدر ضرورت مل جائے مگر حلال ہو تاکہ اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے یہ جو لوگ زیادہ کماتے ہیں اور حرام کماتے ہیں آپ ذرا سوچیں پتہ نہیں یہ کہاں کہاں اس کی سزا پاتے ہیں کہاں کہاں اس کی سزا پاتے ہیں ایک اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے عرض کریں بیرون ملک میں ہمارا ایک مدرسہ الحمدللہ للہ کئی سو اللہ قرآن پڑھتے ہیں وہاں ایک طالب علم جس کے والد میڈیکل ڈاکٹر تھے والد میڈیکل ڈاکٹر تھے اس کو ہم نے دیکھا ایک مرتبہ کہ اس کو پورا سال گزر گیا اور اس نے ایک پارا بھی مکمل نہ پڑا ناظرا تو ہم جائزہ لے رہے تھے تو لبا کا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ پورے سال میں اس نے ایک پارا بھی نہ پڑا ہم نے استاد کو بلایا پوچھا استاد نے کہا جی کہ میں محنت بھی بہت کرتا ہوں بچہ بھی بڑا ذہین ہے سمجھ نہیں آتی اگلا سفا پڑھتا ہے پچھلا بھول جاتا ہے اگلا پڑھتا ہے پچھلا بھول جاتا ہے میں پورا سال مغد ماری کرتا رہا اور وہ آگے چلا ہی نہیں قائدے سے تو میں اس کو اگلا پارا کیسے لگوا دیتا ہم نے طالب علم کو بلا کے پوچھا اس نے کہا جی میں بڑا ذہین ہوں اپنے سکول میں آتا ہوں پورے ملک میں وہ طلبا جن کو اچھے نمبروں کی وجہ سے پریزیڈنٹ ملک کا انعام دیتا ہے میں ان لڑکوں میں شامل ہوں سمجھ نہیں آتی کہ مجھے قرآن کیوں یاد نہیں ہوتا لہذا میں آج پڑھ کے جاتا ہوں اگلے دن آتا ہوں تو بھول جاتا ہوں استاد بھی محنت کرتے ہیں میں بھی محنت کرتا ہوں میں کلاس میں بیٹھتا ہوں کلاس کے بچوں سے باتیں نہیں کرتا آپ پوچھ لیجئے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کتاب کو کیوں نہیں پڑھ پا رہا جب بچے نے یہ بات بتائی تو ہمیں فکر ہوئی کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کچھ اللہ توبہ کی متوجہ ہوئے دعائیں مانگی روئے دھوئے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے جس کی بے برکتی کی وجہ سے یہ محروم ہے قرآن مجید کے نور سے اب ہم نے طالب علم کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا چیز تمہیں کھانی پسند ہے اس نے جناب آٹھ دس امریکن ریسٹورینٹس کے نام لے لیے میکڈونلڈ پہ یہ کھاتا ہوں اور فلاں پہ یہ کھاتا ہوں اور فلاں پہ یہ اور امی کو یہ پسند ہے اور ابو کو یہ پسند ہے اب پتا چلا کہ والد کا رزق تو حلال تھا لیکن باہر کھانے کی عادت کی وجہ سے اس بچے کے اندر حرام جا رہا تھا اور اس حرام کی یہ بے برکتی تھی جناتی اگلے دن ہم نے اس کے والدین کو بلایا اور صاف بات کی اگر آپ بچے کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وعدہ کریں آج کے بعد اسے باہر کا کھانا پکا ہوا نہیں کھلائیں گے گھر پکا کے کھلائیں تو بچے کے لیے جو ہے دین کی تعلیم پانی بھی آسان ہو جائے خیر جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے سیریت ہیں انہوں نے بھی بات مان لی والدہ نے کہا جی مجھے جو مرضی ہوا میں گھر پکا کے کھلاؤں گی چنانچہ بچے نے گھر کا کھانا کھانا شروع کر دیا آنے والے ایک سال کے اندر بچے نے پورا قرآن پاک مکمل کر لیا حرام اور حلال کا اتنا فرق ہے تو جو لوگ حرام کما لیتے ہیں وہ گلچرے تو اڑا رہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے بدلے ان کی اولاد دین سے محروم ہو رہی ہو ان کی بیوی دین سے محروم ہو رہی ہو ان کی اولاد نافرمان ماں باپ کی بن رہی ہو ماں باپ کی نافرمان بن رہی ہو ان کو کیا پتا کہ یہ حرام کھانے کی کیا قیمت وہ چکا رہے تو اس لیے اگر اللہ تعالی حلال دے بقدر ضرورت دے کہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے انسان کو چاہیے اپنے رب کا شکر ادا کرے الحمد رب کریم نے ضرورت پوری کر دی کسی غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما تو اس لیے دین اگر آپ پڑھیں گے اور دین کے اوپر چلیں گے اللہ رب العزت آپ کا کفیل بنے گا وہ توکل اللہ وکفا بلاہ وکیلا اللہ سے توکل کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے وکیل کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیل بنے گا اس لیے فرمایا ولو القرا امن و اگر یہ بسی سوال ایمان لاتے اور تقوا کو اختیار کرتے برکات من والارض ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے چنانچہ اس دین کے راستے میں اللہ رب العزت کی مدد ہے اس کی پشت پناہی ہے رب کریم اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں اس کی پشت پناہی فرما کر اسے دنیا کے اندر بھی سرخرو فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو فرماتے ہیں پریشانی کی بات کیا ہے کہ ہم نے وضاقتہ تو دینی اختیار کر لی تعلیم بھی دینی پا رہے ہیں مگر اندر کی جنگ ہار جاتے ہیں وہ جو نفس کے خلاف جنگ ہے نا وہ ہار جاتے ہیں نفس کہتے ہیں کہ یہ کر لو ہم اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اس نفس کی بات مان لیتے ہیں وہاں جا کر ہماری کمزوری ہو جاتی ہے اگر طالب علم نیک نیت ہو اس سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا یاد رکھنا جتنی اللہ تعالیٰ کی مدد طالب علم کے ساتھ ہوتی ہے اتنی مدد کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوا کرتی لیکن طالب علم کو چاہیے کہ سو فیصد اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جائے پھر اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے وہ دیکھے گا ہماری کمزوری ہے کہ ہم وزاق کچھ ہوتی ہے تعلیم کچھ پا رہے ہوتے ہیں اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان چھپے ہوئے گناہوں کی بے برکتی کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے سے ہٹ جایا کرتی اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جو اللہ رب العزت کی فرما برداری والی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے اللہ کی مدد ہمارے اوپر آ جائے پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں دیکھیے سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص اس کو قصوں میں سے بہترین قصہ فرمایا کیا وجہ وجہ یہ کہ اس میں بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہے ذرا توجہ سے سنیے کہ وہ اہم بات کیا بتائی گئی سورہ یوسف کے اندر دو گروہوں کا تذکرہ ہے دو جماعتوں کا تذکرہ ہے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام بذات خود ایک جماعت کئی لوگ دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں مگر اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں اپنی ذات میں ادارہ ہوتے ہیں ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھی مستقل ایک جماعت تھے اللہ تعالیٰ بھی تو فرماتے ہیں نا ان ابراہیم اکانا اما میرا ابراہیم امت تھے حالانکہ فرد واحد دیکھنے میں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک جماعت ہیں اور ان کے بھائی یہ ایک دوسری جماعت ہیں ان دو جماعتوں کا تذکرہ سورہ یوسف میں ہوا بنا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے نفس نے ایک غلط بات پیش کی حسد کی بات پیش کی کہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے بھائی کی طرف زیادہ ہے اکتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور جگہ پر ڈال کے آ جاؤ تاکہ واپس آنے کی گنجائش نہ رہے اور والد کی توجہ تمہارے اوپر کامل ہو جائے اب ان کے ذہن میں گناہ کا خیال آیا تو وہ سوچنے لگے کہ کیا کریں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کرتے ہیں و تکون ہی قومن منسال اور بعد میں ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے تو اس جماعت کے سامنے امتحان آیا اس امتحان میں انہوں نے سوچا گنا کر لیتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جا کر کنویں میں ڈالا اور آخر ان کے اوپر آزمائشیں آ گئی آزمائشیں بھی کیا کہ ان کو اتنی پریشانیاں لاحق ہوئیں کہ بالآخر آخر ان کو دوسروں کے دروازے پہ جا کر بھیک مانگنی پڑی جبکہ حضرت یوسف علیہ السلاط اسلام دوسری جماعتیں ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان پیش آیا جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کی خاتون نے ان کے سامنے برائی کا اظہار کیا جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً کیا کہا کالا معذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان نہ نہبی یا جو میرا مربی ہے عزیز مصر اس نے مجھے بڑی اچھی طرح رکھا ہوا ہے تو میں کیسے اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر لوں چنانچہ بچ گئے اب اس بچنے کی وجہ سے ان کو پھر جیل میں بھی جانا پڑ گیا تو جیل میں بھی نو سال تک رہے بالآخر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکالا اور وقت کے خزانے ان کے ہاتھوں میں دے دیے قحط کا زمانہ ہے حضرت یوسف علیہ السلاط اسلام خود غلہ تقسیم کرواتے ہیں اب اس وقت میں ان کے بھائی جا رہے ہیں یا کسی اور کے سامنے چنانچہ ایک مرتبہ آئے کہنے لگے یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر مستنا و الدر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا وجینا نا بداطم اور ہم قیمت بھی پوری نہیں لائے پو پلنل کئیل ہمیں وزن گندم کا پورا دے دیجئے و تصدہ کا لینا ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے ان اللہ دل المتصدقین اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جگہ دیتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ بھی تو نبی زادے ہیں یہ بھی میرے بھائی ہیں آج میرے سامنے کھڑے مجھ سے خیرات مانگتے ہیں دیکھ مانگتے ہیں اس وقت انہوں نے بھائیوں سے پوچھا ما فال تم بے یوسف تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جب انہوں نے یہ سنا آنکھیں کھلی رہ گئی کہنے لگی نقل انت یوسف کیا آپ یوسف ہیں فرمایا انا یوسف میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی بنیامین ہے قد من اللہ علینا تحقیق اللہ نے ہم پریشان کیا ان آدمی میںکو اختیار کرتا ہے صبر و ضبط اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو ان اللہ لا مفت نیم اللہ ایسے نیک کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا معاملہ کرے گا کہ گناہ کر لیتا ہوں بعد میں نیک بنوں گا اللہ اسے بکاری بنا کے فرش پہ کھڑا کریں گے اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح گناہ سے بچ جائے گا اللہ عزتوں کے تاج دے کر اسے عرش پر بٹھائیں گے عزیز تو لبا یہ جو اندر کی جنگ ہے نا یہ ہمیں جیتنی ہے شیطان برائی کی طرف بلائے گا نفس برائی کی طرف دعوت دے گا مگر ہم نے اس پہ لپیک نہیں کہنی ہم نے اس کے اوپر استقامت دکھانی ہے یہ استقامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یاد رکھنا کہ استقامت والا بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس لیے تو فرمایا ان استقاموا بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے بعد وہ اس پر استقامت کے ساتھ ٹٹ گئے جم گئے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں ان کو خوشخبریاں دینے کے لیے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو استقامت بڑی پسند ہے سر فکر رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے واقعہ بڑا عجیب سا ہے جنگل میں جا رہے تھے ان کو نیند آئی تو کیلولا کی نیت سے درخت کے سائے میں وہ سو گئے جب سو کر اٹھے تو ان کے کانوں میں آواز آ رہی تھی یا سری کن مسلی اے سری تو میرے جیسا ہو جا بڑے حیران یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پھر ذرا توجہ کی تو پھر آواز آئی یا سری کن مسلی اے سری میرے جیسا ہو جا اب جب انہوں نے توجہ کی تو ان کو محسوس ہوا کہ اسی درخت میں سے آواز آ رہی تھی اور درخت ان کو کہہ رہا تھا زبان حال سے اے سری تو میرے جیسا ہو جا جب انہوں نے یہ بات سنی تو اب انہوں نے اس درخت سے پوچھا کئی پاکو نہ مسلک اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں تو درخت نے آگے سے جواب دیا ان اندی احجار فارموہم بل اسمار اے سری جو لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں آپ بھی میرے جیسے بن جائیے لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں اور میں ان لوگوں کی طرف کیا ڈالتا ہوں پھل لوٹا دیتا ہوں سری میرے جیسا ہو جائیے اب جب انہوں نے یہ بات سنی بڑے حیران ہوئے کہ درخت نے کتنی عجیب بات کہی لیکن اللہ والے تھے فوراً دل میں خیال آیا چنانچہ انہوں نے درخت سے ایک سوال پوچھا اے درخت اگر تو اتنا اچھا ہے لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں تو اپنے پھل انہیں واپس دیتا ہے کئی کا النار پھر بتا اتنے اچھے کو اللہ نے آگ کی غذا کیوں بنا دیا آخر درخت کی لکڑی آگ میں جلنے کے کام آتی ہے تو انہوں نے کہا تو اتنا اچھا تو بتا تو صحیح فقی ف کا کا پھر تیرا ٹھکانا آگ کیسے بنی تو آگ کی غذا کیسے بن گیا جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اس وقت درخت نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا سری میرے اندر خوبیاں بھی بہت ہیں لیکن میرے اندر ایک خامی ایسی ہے جو میرے مالک کو بڑی ناپسند ہے اس خامی نے میری ساری خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیا اور وہ خامی کیا ہے اے سری جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ڈول جاتا ہوں سام لئی تو بل ہوا ہا کزا ہا کزا جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ڈول جاتا ہوں میرے اندر استقامت نہیں اور یہ اتنا بڑا عید ہے سب خوبیوں کے باوجود اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا تو استقامت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ابھی طلبہ یاد رکھنا پانی کے ساتھ وہی چیز بہتی ہے جو ہلکی ہوتی ہے وزن میں کاغذ بہے گا لکڑی بہے گی تن کے بہیں گے چٹانیں وہ پانی کے ساتھ بہا نہیں کرتی وہ تو پانی کے رخ پھیرا کرتی ہیں اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم تن کے بننے کی بجائے اس بے راہ روی کے سیلاب کے راستے کی چٹان بن کر زندگی گزارے یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو تو ہم اس بے راہ روی کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکیں اپنے نفس کو سمجھائیے کہ میں تو حیا کا لمبردار ہوں مجھے اپنی نگاہ پاک کرنی ہے میری نگاہ میلی نہیں ہونی چاہیے مجھے برا کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جب آپ بار بار اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ میں حیا کا ریپرزینٹیٹو ہوں المبردار ہوں میں نے باحیا زندگی گزارنی ہے آپ دیکھیں گے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو حیا اور پاکدامنی کے ساتھ بھر دیں گے یہ ایک عجیب نعمت ہے اس کا بار بار بیٹھ کر اپنے ذہن کے اندر تذکرہ کیجیے سمجھائیے اپنے آپ کو کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں مجھے دیو نہیں دیتا کہ میری میلی نظر کسی غیر کی طرف اٹھے جب بار بار اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو بالآخر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائیں گے پھر آپ کی نظر ادھر ادھر میلی نہیں اٹھے گی بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ پاک داونی کی زندگی عطا فرما دیں گے تو یہ استقامت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دیکھیں ایک انسان گھوڑا پالتا ہے تو کس لیے گھوڑا پالتا ہے مجاہد تاکہ جہاد میں وہ مجاہد کے کام آئے گھوڑے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجاہد مجھے پال کس لیے رہا ہے اس لیے جب مجاہد اس کے اوپر سوار ہو کر میدان جہاد میں نکلتا ہے سامنے دشمن کی فوج ہوتی ہے اب مجاہد اس کو اشارہ کرتا ہے تو گھوڑا سر پر دوڑتا ہے تیز بھاگتا ہے دشمن کی طرف دشمن سامنے سے تیروں کی بارش کرتا ہے تیر اس گھوڑے کے لگتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر خون کے فوارے چھوٹتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ میرے جسم سے خون نکل رہا ہے لیکن وہ گھوڑا جانتا ہے میرے مالک نے مجھے آج تک جو کھلایا پلایا وہ اس وقت کے لیے اب میں نے وفا دکھانی ہے پیچھے نہیں ہٹنا وہ تیر کھا کے بھاگ بھی سکتا تھا مگر گھوڑا جانور ہے وفا دیکھیے پیچھے نہیں بھاگتا اپنے مالک کی ایڑی کا اشارہ دیکھتا ہے کہ مالک نے کہا آگے چلو پھر گھوڑا بھاگتا ہے نہ اسے تیر کی پرواہ نہ تلوار کی پرواہ نہ توپ اور تفنگ کی پرواہ ہوتی ہے گھوڑے کا بدن کٹ سکتا ہے اس میں سے خون کے فوارے چوٹ سکتے ہیں مگر گھوڑا صفوں کو چیرتا جائے گا اور اپنے مجاہد کو لے کے دشمن کی صفوں کے اندر چلا جائے گا اللہ رب العزت کو اس گھوڑے کی استقامت اور وفا اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مجاہد کے گھوڑے کے پاؤں سے لگ کر جو مٹی اڑتی ہے اللہ نے قرآن میں اس مٹی کی بھی قسمیں کھائی فرمایا دیا سے صبح پل موریا کدہ پھل مغیرہ سے صبح اب دیکھیے جس جانور میں وفا ہے اگر اس کے پاؤں کی مٹی سے بھی کی بھی اللہ قسمیں کھاتے ہیں اے مومن اگر تیرے اندر وفا ہوگی تو اللہ رب العزت کے ہاں تیری کتنی مرتبت ہوگی اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کی زندگی گزاریں چھوٹی سی بات پر ادھر پھسل جانا ادھر پھسل جانا ادھر ڈول جانا ادھر ڈول جانا یہ طالب علم کو دیو نہیں دیتا اس لیے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر زندگی کا ایک رخ اپنا اپنایا ہے کوئی کسی کے سر پہ بوجھ تو نہیں رکھا ہوا اپنے شوق سے آپ حضرات نے اس طرز زندگی کو اپنایا اور اب اس کے تقاضے پورے کرنے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اکابرین نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں جانی مالی ہر طرح کی ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اتنی قربانیاں دی اگر ہمارے اکابر قربانیاں نہ دیتے آج دین ہماری زندگی میں موجود نہ ہوتا یہ ان اکابر کی قربانیوں کی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس دین محفوظ ہے ورنہ جب انگریز نے اس ملک کے اوپر قبضہ جما لیا تھا تو اس کی پوری کوشش تھی کہ یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اس نے اپنے راہب بلائے چرچ بل چرچ بنوائے اور اس میں تبلیغ عام شروع کر دی کہ مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا جائے اس وقت کون تھا جس نے فرنگی کے سامنے بند باندھا یہ علماء تھے جو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی انگریز نے جیتی <clears throat> تو اس نے مسلمانوں کے گرد شکنجا کس دیا شکنجا کس دیا اس کو یہ پتا چلا کہ یہ دینی مدارس جو ہیں یہ بار بار ان آزادی کی تحریکوں کے اٹھنے کا ذریعہ بنتے ہیں لہذا اس نے ان مدارس کا گلا گھونٹ دیا اس زمانے میں جب بھی کوئی مدرسہ بنتا تھا تو مدرسے کے ساتھ وقت کی جائیداد ہوتی تھی دو مربع زمین زرعی مدرسے کے لیے وقت کر دی اب مدرسے کے اخراجات چل رہے ہیں اس زمانے میں وقت کی جائیدادوں سے مدارس چلتے تھے تو انگریز نے پہلا کام کیا کیا کہ وقت کی تمام جائیدادوں کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا لہذا مدارس کا گلا گوٹ دیا گیا اب تو لبا کو کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا سولہ ہزار چھوٹے بڑے مدارس تھے جن کے اوپر تالا لگا دیا گیا سولہ ہزار چاولی احمد دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ جو دہلی میں تھا اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا اب اس کے بعد اس نے منگوائے اور کہا کہ یہ کیا بات ہے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ان مسلمانوں کی طرف سے ہمیں ریزسٹنس ملتی ہے مزاحمت ملتی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح تاکہ ان کو گولی فٹ کر کے سلا دیا جائے تو مبصرین نے تین نقطے بتائے انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خواب خرگوش میں سلا دیا جائے تو تین کام کرنے چاہیے پہلا کام یہ کریں کہ مسلمانوں سے ان کی کتاب کو چھین لیا جائے چنانچہ انگریز نے اس وقت پوری کوشش کی جہاں جہاں اسے قرآن مجید کے نسخے ملے اس نے وہ نسخے لے کر یا تو دریا میں بہا دیے یا ان کو آگ لگا کر جلا دیا گیا لاکھوں نسخے قرآن مجید کے جلا دیے گئے مقصد کیا تھا کہ ان کے پاس نہ یہ کتاب رہے نہ رہے بانس نہ بجے گی بنسری دوسرا کام انہوں نے کہا دوسرا کام یہ کرو دوسرا کام یہ کرو کہ ان کے جو مدارس ہیں ان کو بند کر دیا جائے اس کے لیے چنانچہ انہوں نے وقفی جائیدادیں ساری لے لی اور مدارس کو بھی بند کر دیا تیسرا کام اس نے کہا تیسرا کام یہ کرو کہ ان کے علماء کو اتنی عبرت ناک سزائیں دو کہ آئندہ نسل کا کوئی بندہ عالم بننے کا تصور بھی نہ کر سکے ان کے علماء کو اتنی عبرت ناک سدائیں دو کہ آئندہ ان کی نسل کا کوئی بچہ عالم بننے کا تصور بھی نہ کرے چنانچہ انہوں نے کیا کیا مختلف شہروں بستیوں سے بڑے بڑے علماء کو گرفتار کروایا اور ان کو سر عام پھانسی دی گئی چنانچہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے دہلی سے لے کر پشاور تک جو جرنیلی سڑک جیتی روڈ جاتی ہے اس کے دونوں طرف بڑے بڑے بڑ کے درخت تھے جہاں مسافر آرام کیا کرتے تھے ان درختوں کی شاخوں کے ساتھ علماء کو پھانسی دی گئی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی دہلی سے سفر کرتا پشاور کی طرف تو اس کو ہر چند میل کے بعد کسی نہ کسی عالم کی لاش دائیں یا بائیں درخت کے ساتھ لٹکتی نظر آتی تھی بادشاہی مسجد لاہور کے دروازے پر ایک پھندا لگایا گیا پھانسی کا اور وہاں چوبیس گھنٹے پھانسی دی گئی ایک عالم کو پھانسی دی جاتی جب تک لاش اس کی تڑپتی رہتی لوگ مذاق کرتے رہتے خوش ہوتے رہتے جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا اتار کے پھر دوسرے کو پھانسی دی جاتی چوبیس گھنٹے اس طرح پھانسی دی جاتی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی ان کو ایسی سزا دیں کہ تاکہ آج کے بعد کوئی بندہ عالم بننے کی نیت ہی نہ کر سکے چنانچہ کشمیر میں مجھے وہاں کے علماء نے وہ درخت دکھایا کہ جہاں پر لٹکا کر دو مسلمان علماء کی زندہ حالت میں جسم سے کھال اتار لی گئی تھی فرنگی کیا چاہتا تھا فرنگی چاہتا تھا کہ مسلمان علماء کو ایسی عبرت ناک سدا دو کہ یہ نام ہی نہ لیں آئندہ عالم بننے کا چنانچہ اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا جتنا وہ سزا دے سکتے تھے اتنی سزائیں دی لیکن علماء نے ان سزاؤں کو برداشت کیا اور اس کے باوجود انہوں نے خود بھی اپنی زندگی میں دین کو سینے سے لگائے رکھا اور اپنی اولادوں کو پھر بھی انہوں نے دین پڑھانے پہ لگا دیا آج بتائیے جو دین بچا ہوا ہے یہ فیکٹریوں والوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے کارخانے والوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے بالکل امام مسجد کتنی غربت کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہوگا اپنے بچے کو حافظ بنائے گا اپنی بچی کو عالمہ بنائے گا میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی استقامت کو کہ جنہوں نے اپنے لیے بھی غربت برداشت کی اپنی اولادوں کے لیے بھی غربت برداشت کی ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھنا پسند کیا فرنگی کے سامنے نہیں چکے اور انہوں نے اپنے دین کو اپنے سینوں سے لگائے رکھا یہ فرد منصبی تھا ان حضرات کا اور انہوں نے اس کام کو کر کے دکھا دیا الحمد للہ آج دیکھیے دین ہمارے پاس سو فیصد محفوظ حالت میں موجود ہے علماء نے اپنا کام کر دکھایا ہمارے اکابرین نے کر دکھایا جو ان کا اس وقت ذمہ داری تھی کتنی قربانیاں دینی پڑی تو علماء ذرا تاریخ تو پڑھیں کہ علماء کو اس دین کی حفاظت کے لیے کیا کچھ قربان کرنا پڑا حضرت مولانا جافر خان سری رحمت اللہ نے توجہ فرمائیے شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ امیر تھے اور تھانسیر اور اس علاقہ میں مولانا جافر تھانسیری رحمت اللہ علیہ یہ اس علاقے کے امیر تھے اور انہوں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد انگریز نے علماء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تو مجھے بھی ایک جگہ گرفتار کر لیا گیا بالآخر آخر مجھے امرتسر کی جیل میں پہنچا دیا گیا امرتسر کی جیل میں مجھے اتنی سزائیں دی گئیں جتنا فرنگی کا دل چاہا وہ چاہتے تھے کہ یہ سدا سے تنگ آ کے ہم سے معافی مانگ لے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلو کر لے مگر ہماری تو اس کے ساتھ سلو ہو نہیں سکتی تھی لہذا میں اپنی بات کے اوپر جمع رہا مجھے کبھی برف کے بلاک پر لٹایا جاتا کبھی زنجیریں پہنائی جاتی کبھی مجھے کمر پہ کوڑے لگائے جاتے میں تمام سداؤں کو برداشت کرتا رہا اور اللہ سے توکل کے ساتھ میں قدم آگے بڑھاتا رہا بالآخر وہاں کے افسر نے اپنے اوپر کے افسروں کو بتایا یہ ایسی ڈھی ہڈی ہے بات ہی نہیں مانتا زبان سے کہنے پہ بھی تیار نہیں کہ میں فرنگی کا دوست ہوں یہ کہتے ہیں میں ہر کس نہیں کہہ سکتا میرے ٹکڑے کر دو میں کبھی نہیں کروں گا کہ فرنگی کا دوست ہوں میں دین کو پسند جو ہے اپنانے والا اور دین کی خاطر مر مٹنے والا بندہ ہوں وہ کہنے لگے اب اس کا کیا کریں تو اوپر والے افتر نے کہا ان کو لاہور بھیج دیں اس کا دماغ ہم سیدھا کر دیتے ہیں فرمانے لگے کہ میرے ساتھ دس بارہ علماء اور بھی تھے ہم سب کو زنجیریں اور بیڑیاں پہنا کر امرتسر سے لاہور پہنچا دیا گیا جب لاہور کے افسر نے دیکھا وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے صرف جو ہے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں ان کو گز لگانا چاہیے وہ گز کوئی چیز تھی جو باندھ دیتے تھے نہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا نہ بندہ کھڑا ہوتا تھا درمیان کی کیفیت ہوتی تھی تھوڑی دیر میں تھک جاتا تھا معافیاں مانگتا تھا کہ اس عذاب سے مجھے چھڑا دو پھر وہ اس نے کہا یہ اس طرح مانیں گے کہنے لگے ہمیں گد لگا دیا گیا اب نہ بیٹھے ہیں نہ ہم کھڑی حالت میں ہیں درمیان رکو کسی حالت میں ہیں تھوڑی دیر تو بندہ گزارا کر لیتا ہے مگر سارا دن تو ایسے نہیں گزرتا مگر ہم نے اس تکلیف کو بھی برداشت کر لیا اور ہم نے فرنگی سے معافی مانگنی برداشت ہر نہ کی جب اس نے دیکھا کہ یہ پھر بھی نہیں مانتے اس نے پھر اوپر کے افسر کو کہا اوپر کے افسر نے کہا اگر تم سے یہ سیدھے نہیں ہوتے چلو ان کو ملتان بھیج دو وہاں جا کر ہم ان کا دماغ ٹھیک کر لیں گے وہاں کا افسر بڑا عقل مند ہے وہ ان کو سیدھی راستے پر لے آئے گا کہنے لگے اس کام کے لیے ملتان کے افسر نے اپنے بندے بھیجے کہ ان دس بارہ بندوں کو لے کے آؤ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں مانتے چنانچہ وہ بندہ آیا اس نے ہمیں لے کے جانا تھا اس نے آتے ہی لوہے کے پنجرے بنوائے اور پنجروں کی سلاخوں کے اندر اس نے لوہے کے کیل لگوائے جو اندر کی طرف تھے اور ہمیں ان پنجروں کے اندر بند کر دیا گیا ہمارے جسم کے ایک انچ کے فاصلے پر چاروں طرف کیل ہوتے ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پنجرے اٹھا کے ریل گاڑی میں ڈال دیے گئے اب ہم بیٹھے ہیں کہ ریل گاڑی چلے گی بغیر سیٹی بجائے اچانک ریل گاڑی کو چلایا گیا کا جو لگا تو کیل ہمارے جسم کے اندر گھس گئے خون کے قطرے گرنے لگے ابھی ہم سنبھلنے نہیں پائے تھے کہ اس گاڑی کو یکدم بریک لگائی گئی تو دوسری طرف کے کیل ہمارے دوسری طرف گھس گئے اب ہم عجیب مصیبت میں گرفتار ہیں نہ ریل کے چلنے کا پتا نہ رکنے کا پتا اب بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی ہم نیند کی حالت میں اونگنے لگے آخر نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے اس حالت میں اچانک بریک لگی تو کبھی ہمارے ماتھے میں کیل چبتے کبھی رخسار میں کیل چبتے اور خون نکلتا پھر گرمی تھی پسینہ آتا اب اس پسینے میں پرانے زخم درد کرتے اگلے دن پھر زخم لگ جاتے اس حالت میں ہمیں تین مہینے میں لاہور سے ملتان پہنچایا گیا تین مہینے ہم نے اس پنجرے میں گزارے ہر وقت خطرہ تھا کب گاڑی چلے گی کب کیل چبھے گا اس حالت میں ہم نے گزارا وقت گزارا مگر ہم ہر گر نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ہم جو ہے فرنگی کے دوست ہیں ہم نے کہا ہم کبھی نہیں کہیں گے تین مہینے کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو اس نے ہمیں اس حال میں دیکھا جسم کے اوپر مختلف جگہ پر زخم ہے وہ کہنے لگا ان کو کیوں اتنی جو ہے وہ سزا دینے کی ضرورت ہے بہتر ہے خس کم جہاں پاس ان کو لٹکا کے ان کا قصہ ختم کر دو ہم کب تک وقت ان کے پیچھے لگاتے رہیں گے چنانچہ اس نے اپنے بڑے افسر سے بات کی اور ہمارے لیے پھانسی کا فیصلہ کر دیا جب ہمیں پھانسی کا فیصلہ جو ہے اس کی خبر ملی فرمانے لگے رات کو عشا کے بعد خبر ملی کل صبح تمہیں سب کو پھانسی دے دی جائے گی کہنے لگے ہم نے سجدہ شکر ادا کیا رات کو ہم نے درخت کا پتا جبا کر روزہ رکھ لیا تاکہ کل پھانسی جب چڑھیں گے تو ہم روزے کے ساتھ پھانسی چڑھ جائیں گے ہم روزے کے ساتھ ہیں اگلے دن ہوا ہم انتظار میں کب پھانسی دی جائے گی انگریز آیا اس نے دیکھا ہمارے چہروں کے اوپر بڑی بشاشت ہے رانائی ہے بڑی جو ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے اس نے پوچھا ملاؤ تمہیں کیا ہوا آج بڑے خوش نظر آتے ہو کسی نے بتا دیا آپ پھانسی دے دیں گے ہمیں شہادت مل جائے گی مقصد مل جائے گا ہم اس لیے بڑے خوش ہیں وہ چپ ہو گیا کہنے لگا اچھا اگر شہادت سے تم خوش ہوتے ہو ہم تمہیں شہادت کا یہ جو ہے ہم تمہیں شہادت بھی نہیں دینا چاہتے چنانچہ اس نے پھر افتر سے بات کی افسر نے کہا اگر یہ مرنے پہ خوش ہوتے ہیں انہیں مارنا نہیں بلکہ ان کو کالا پا پانی بھیج دو چنانچہ تاریخ کالا پانی اس کتاب کے اندر انہوں نے اس واقعے کا اشارہ کیا وہ فرماتے ہیں چنانچہ افسر نے ہمیں آ کر کہا ملاؤ تم تو پھانسی لے کر خوش ہونا چاہتے ہو ہم تمہیں خوش بھی نہیں کرنا چاہتے اب ہم تمہیں ساری عمر قید کے لیے کالا پانی بھیج دیں گے لہذا تم تیاری کرو اس موقع پر مولانا جعفر خان سری رحمت اللہ نے عجیب شعر لکھا وہ شعر لکھتے ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی ایسی ایسی عجیب بات کہی کہ ہم تو پھانسی ہوتی رہا ہو جاتے مگر رہائی رہ گئی مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا کیا کہوں کہتے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی چنانچہ کالا پانی بھیجنے کے لیے ہمیں کہا تیار ہو جاؤ فرمانے لگے وہ دن ہمارے اوپر بڑا سخت تھا کیوں کہ جب ہم کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلے تو انگریز نے ہمارے بیوی بچوں کو گھروں سے بلایا ہوا تھا وہ ہمارے سامنے تھے میرا چھوٹا سات آٹھ سال کا بیٹا تھا اس نے جب دیکھا کہ مجھے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے میرا بچہ رونے لگ گیا امی سے پوچھنے لگا امی ان زنجیروں سے تو کو باندھتے ہیں میرے ابو کو کس نے باندھا ہے اور میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا اب بچہ میری ران کے ساتھ آ کر لپٹ گیا ابو آپ کو کیوں باندھا گیا آپ ہمارے ساتھ گھر کیوں نہیں جاتے انگریز نے ہمارے بیوی بچوں سے کہا کہ تم انہیں کہو یہ زبان سے یہ الفاظ کہتے ہم انگریز کے دوست ہیں ہم ابھی آزاد کر دیں گے اور تمہارے ساتھ ان کو گھروں میں واپس بھیج دیں گے اب بیوی رونے لگی کہنے لگی اتنا عرصہ جدائی کا گزر گیا آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی کمزور ہو چکے ہیں کہنے میں کیا ہر جائے اتنے الفاظ کہہ دیجئے کہ میں انگریز کا دوست ہوں یہ تمہیں آزاد کر دیں گے میں نے کہا بیگم میں یہ الفاظ زبان سے کبھی نہیں کہہ سکتا یہ اصول کی بات ہے جان دے سکتا ہوں یہ الفاظ کبھی نہیں کہہ سکتا میں نے بیوی کو سمجھایا اور بالآخر جب انہوں نے کہا کہ ورنہ تمہیں عمر قید کے لیے کالا پانی بھیج دیں گے میں نے اپنی بیوی کو کہا اللہ کی بندی تم نے اتنی مصیبتیں برداشت کر لی ہیں تھوڑا اور برداشت کر لینا اگر زندگی ہوئی اللہ اسی دنیا میں ملا دیں گے اور اگر نہ ہوئی تو یاد رکھنا عہدے کوثر پہ محبوب کے قدموں میں ملاقات ہوگی اس طرح ہم نے اپنی بیوی کو تسلی دی وہ اپنے بچے کو لے کر چلی گئی اور اس طرح ہم جو ہے بیوی بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کے باوجود کالا پانی کی طرف روانہ ہو گئے فرماتے ہیں یہ میری زندگی کا ایک بڑا ہی عجیب دن تھا مگر اللہ نے بالآخر فرمائی اور میں نے زبان سے یہ نہ کہا کہ میں فرنگی کا دوست ہوں میں اپنی بات کے اوپر جمع رہا فرماتے ہیں پھر کالا پانی جب میں گیا تو وہاں کئی سال گزر گئے ایک دن اور میرا مشکل آیا وہ دن کون سا تھا کہ جب میری بیوی کا خط مجھے ملا خط میں لکھا تھا بیٹی جوان ہو گئی ہے اب میں اکیلی عورت داد ہوں گھر میں آپ ہیں نہیں کوئی دوسرا مرد نہیں بتا بتائیں میں بیٹی کی ذمہ داری کیسے ادا کروں بیٹی کا فرض کیسے ادا کروں فرمانے لگے اس وقت پردیش میں جب کوئی گرفتار باپ ہوتا ہے تو اس کے دل سے کیا گزرتی ہے فرمانے لگے کبھی بیٹی کی تصویر سامنے آئے کہ یہ میری بیٹی جو جوانی کی عمر کو پہنچ گئی اس کا تو کوئی قصور نہیں مگر اب میں اس کا فرض کیسے ادا کروں کیسے انتظامات کروں فرمانے لگے میں نے بیوی کو خط لکھا اور خط میں اسے کہا کہ اللہ کی بندی آپ کے قریب میں اگر کوئی شیخ طریقت کوئی ولی کامل ہو تو ان کی خدمت میں خط بھیج دو اور انہیں یہ کہہ دو میں فلاں عالم کی بیوی ہوں میری بیٹی جوان ہو چکی اب مجھے آپ کے اوپر اعتماد ہے آپ اس بچی کے لیے کوئی نیک اور اچھا رشتہ تجویز کر دیجئے جب وہ تجویز کر دیں تو پھر مسجد میں جا کر ان کا نکاح کر دیجئے مگر یاد رکھنا مسجد میں نکاح کرنے والا اعلان کر دے لوگوں آج ایک بچی کا نکاح ہو رہا ہے جو آج ایک زندہ یتیم بچی کا نکاح ہو رہا ہے تم اس یتیم زندہ بچی کے اس جو ہے نکاح میں شرکت کے لیے آ جاؤ سوچنے کی بات ہے ان کی بیٹیوں کے نکاح میں اعلانات ہوتے تھے کہ آج ایک زندہ یتیم بچی زندہ باپ کی یتیم بچی ہے چونکہ باپ سر پہ نہیں تو اس کا نکاح ہو رہا ہے اس طرح بیٹی کا نکاح ہوا اور پھر میرے اوپر سے یہ مشکل ٹل گئی اتنی مشکلات کے ساتھ انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کی حضرت حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی پڑھیے کتابوں میں لکھا ہے جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو غسال نے ان کے پیچھے پیچھے پیٹ دیکھا وہاں پر زخموں کے نشان گہرے گہرے تھے پوچھا یہ کیا معاملہ گھر والوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں چنانچہ حضرت مدی رحمت اللہ علیہ کلکتہ گئے ہوئے تھے وہ جب اپنے شیخ کے جنازہ میں شرکت کے لیے وہاں سے آئے تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا انہوں نے راز کھولا کہ میرے شیخ نے مجھے منع کر دیا تھا تم یہ راز کسی کو نہ بتانا اب تو وفا پا گئے اب میں بتا سکتا ہوں مسئلہ یہ تھا کہ جب حضرت جو ہے جب مہر آگ کے انگارے زمین پر بچھا دیتا اور حضرت سے کہتا کہ بس اتنا کہہ دیجئے کہ میں فرنگی کا دشمن نہیں ہوں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے نہیں کہیں گے انگاروں کے اوپر لٹائیں گے اور میرے شیخ کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا اس آگ کی وجہ سے جسم جل کر زخم بنتے وہ یہ زخموں کے نشان ہیں جس وجہ سے آپ کو یہ گڑے محسوس ہو رہے ہیں چنانچہ کئی مرتبہ جب حضرت کو اس طرح کی جو ہے تکلیف پہنچائی جاتی حضرت واپس اپنے کمرے کمرے میں آتے رات کو سو بھی نہ سکتے کئی راتیں گزر جاتی نیند کی وجہ سے بحال ہوتے جسم کے اوپر اس کے اثرات ہوتے تکلیف ہوتی حضرت پریشان بیٹھے ہوتے ہم کئی جو ہے طلبا حضرت بدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا گل رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات جو جو ساتھ تھے وہ سب مل کر آئے اور کہتے کہ حضرت آپ بتائیے تو صحیح آخر اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی تو طبیل ہوگی کوئی راستہ ہوگا آخر امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب کتاب الحیل لکھی ہیلا بھی تو آخر کوئی چیز ہے کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ انگریز آپ کو سزا دینی بند کر دیں ہم سے تو یہ سزا نہیں دیکھی جاتی حضرت فرماتے نہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا ہم بار بار روتے اور کہتے کہ حضرت آپ کوئی تو ایسی بات کرے کہ آپ کو سزا ملنی بند ہو جائے مگر حضرت فرماتے ہر نہیں ایک مرتبہ جب ہم نے بار بار منت سماجت کی فرمانے لگے حضرت ذرا لیتے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے فرمانے لگے حسین احمد کیا سمجھتے ہو کہ یہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے اور میں حق کو چھوڑ دوں گا ہر کت ایسا نہیں ہو سکتا حسین احمد یاد رکھنا میں روحانی بیٹا ہوں بی بی کا میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا میں روحانی بیٹا ہوں حضرت جو ہے مالک رحمت اللہ علیہ کا جن کے چہرے پہ سیاہی لگا کر مدینہ میں پھرایا گیا تھا میں روحانی بیٹا ہوں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا جن کا جنازہ جیل سے نکالا گیا تھا میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد حنبل کا کہ جن کو کوڑے لگائے گئے تھے میں روحانی بیٹا ہوں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا جن کو گوالیار کے قلعے میں دو سال قید میں بند کر دیا گیا تھا میں روحانی بیٹا ہوں رحمت اللہ علیہ کا کہ جن کے کے ہاتھ ان سے جدا کر دیے گئے تھے حسین احمد یاد رکھنا یہ فرنگی میرے جسم سے رو تو نکال سکتا ہے مگر میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا میں اپنے ایمان کے اوپر قائم ہوں یہ قربانیاں ہیں جو علماء دیوبند نے دی اور جس وجہ سے آج یہ دین محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے نے فرنگی ان سے یہ کہا تھا کہ آخر ان دو لفظوں کو کہنے سے سے تم تم اتنی بچ جاؤ گے تمہیں سمجھ نہیں نہیں آتی یہ کیوں کہتے تاکہ تمہیں چھوڑ دیا جائے حضرت نے اس وقت عجیب جواب دیا تھا فرمانے لگے میں یہ الفاظ اس لیے نہیں کہتا کہ میں اللہ کے دفتر سے نام کٹوا کر تمہارے دفتر میں نام نہیں لکھوانا چاہتا تو ہمارے اکابر تو تو ایسی قربانیاں دی تھیں دین کی حفاظت کر کے دکھا دی الحمدللہ آج ملک بھی ہے آزادی بھی ہے دین بھی ہے ہمیں آج دین پڑھنے پڑھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں جہاں جاؤ جس شہر میں جاؤ مدارس نظر آئیں گے یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں مگر عزیز تو لبا ہم روحانی اولاد ہیں ان بزرگوں کی اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور دین کی حفاظت کرنے کی اور عفت و پاک دامنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے وہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب ربلالمی